بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں اللہ کے لیے درود اور سلام محمد اور علی محمد کے لیے جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے معزز ترین ممتاز ترین صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں اور جابر اہل بیت میں سرشار تھے حدیث قصہ جابر سے ہی منقول ہے جناب سیدہ سے جناب ام سلمہ نے حدیث قصہ سنی اور جناب ام سلمہ سے جابر بن عبداللہ انصاری نے سن کر اسے روایت کیا جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے نام جابر بن عبداللہ انصاری کا آتا ہے جابر آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے بعد واقع کربلا جابر بن عبداللہ انصاری کربلا آئے اور فرات پر غسل کرنے کے بعد تو غلام نے نالینیں ان کے سامنے رکھیں جابر نے کہا کہ اب میں نالینے نہیں پہنوں گا اس لیے کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے مجھے نہیں معلوم کہ کہاں پر فاطمہ زہرہ کا خون اس زمین پہ بکھرا پڑا ہوا ہے جابر بن عبداللہ انصاری قبر حسین کی طرف چلے پاپیادہ چلے پیروں میں نالین نہیں تھی سر پہ امامہ نہیں تھا روتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے چلے اور جب قبر حسین کے قریب پہنچے تو اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا اور منہ قبر حسین پہ رکھ کر بہت دیر تک روتے رہے اور بار بار یہی آواز دیتے تھے حسین میں نے تو تمہیں اپنے کاندھے پہ سوار کیا تھا میں نے تمہیں اپنی گود میں کھلایا تھا مجھے نبی کا وہ زمانہ یاد آتا ہے جب تم نبی کی گود میں گھر سے برآمد ہوتے تھے اور اصاب تمہارا دیدار کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے آج یہ دن ہے کہ میرا شہزادہ میرا قوزادہ جو مسجد نبوی میں کھیلا کرتا تھا جس کے لیے جنت سے کپڑے آئے تھے اس کو تین دن کا بھوکا پیاسا اس میدان کربلا میں شہید کر دیا چیلم کا روز تھا جس دن جابر کربلا پہنچے قبر حسین پر پہنچے ابھی گریا کر رہے تھے کہ غلام نے بتایا کہ کسی قافلے کی آمد آمد ہے قبر حسین سے آواز آئی جابر میری بہن آ رہی ہے میرا بیٹا سید سجاد آ رہا ہے تو جابر جا کر سید سجاد کے قدموں سے لپٹ گئے اور امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیا اور اس کے بعد ایک بین کا سلسلہ ہے کہ جو جناب سید سجاد نے جابر سے کہا کہ اگر تمہاری بینائی ہوتی تو تمہارا کلیجہ پھٹ جاتا کہ کس طرح جناب علی اکبر کی لاش پر میرے بابا حسین آئے ظاہر ہے کہ خیموں کا جلنا اور شہزادیوں کی چادر چھننا یہ سب کچھ اگر جابر دیکھتے تو جس نے رسول کا دور دیکھا تھا اس پر کیا گزرتی اللہ نے جابر کو اسی لیے نابینا رکھا کہ وہ یہ سب کچھ نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ ان کی آنکھیں یہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھیں اس وقت جناب سید سجاد نے جابر سے کہا اچھا ہے تیری بینائی نہیں تو دیکھ نہیں پاتا جابر اچھا تیری نہیں نہیں تو دیکھ پاتا پرتا جاتی پکا جا نہیں دیکھ نہیں پکا جا کرب بلا زہرا کا یہاں گلشن بکھرا جس دا بکھرے گرا پیاسی تھی بھتیجی خیمے میں بے باز ہوا سکا جا پھر دیکھ نہیں پتا طرح شبیر کی بھی بینائی گئی بس ایک قدم ہی چلتے تھے بس ایک قدم ہی چلتے تھے گرتے تھے میرے مولا جابر گرتے اکبر اصغر قاسم نہ رہے تھے آن محمد کے لاشے اس پر بھی رکی نہ و جفا سب کے لاشے پامال ہوئے شبیر پتل جا پھر دیکھ نہیں چاہتی بیماری نہیں دیکھ نہیں پاتا جا پھر شام غریب پہنچی ہے کو جلایا دانے خوبیوں سے اتارا دانے جلتا تھا سکینہ کا کرتا اسدر کا کہیں جھوٹا جا کہیں تو دیکھ نہیں پاتا یتیمی کی پہنے زخموں سے بھرا تھا میرا بدن گردل کا لہو پیروں سے بہا یہ وقت بھی تھا آیا جابر دیکھ نہیں پا سنو جا پتھر تھے کبھی شولے تھے کبھی امت تھی تماشائی ساری اور لال محمد تھے قیدی اور غلاموں کی ترگار

زینب کو پکارا جاتا تھا پیغام حسینی کی خاطر پیغام حسینی کی خاطر جیسے وہ رہی زندہ جا پھر نہیں پاتا حسرت تھی رہائی کی جس کو زندہ سے رہا وہ ہو نہ سکی ڈرتی تھی اندھیرے سے بچی تربت بھی اندھیرے میں ہی بنی زندہ میں سکین گاہ دیکھ نہیں پتا جا سلمان کرے گا کیسے بیاں میں نہ ہوئی آنکھوں سے مگر خون اتنا بہا آنکھوں کے لہو سے سرخ ہوا شام کا سب رستا جابر دیکھ نہیں پاتا جابر اچھا ہے تیری